السلام علیکم I welcome you all to today's lecture on discrete mathematics ہم نے میتھمیٹیکل انڈکشن کا ٹاپک شروع کیا ہوا ہے پچھلے لیکچر میں ہم نے کچھ ریزلٹس اسٹیبلش کیے تھے which involved addition and sum and multiplication تو جیسے میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ میتھمیٹیکل انڈکشن میں using mathematical induction we prove propositional functions we established پر فنکشنس اب ہم نے میتھمیٹیکل انڈکشن کو یوز کرنا ہے for proving some different kind of propositional functions اب ہم جن پروپوزیشنل فنکشن کو اسٹیبلش کریں گے uh, وہ یا تو ہوں گے ہمارے پاس ڈویزبلٹی uh, کی پراپرٹی کو انوالو کریں گے اور دے ول بی انکوالٹیز ہم انکوالٹیز کو اسٹیبلش کریں گے یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن تو پہلے ہم اسٹیبلش کرتے ہیں divisibility properties for certain polynomials اچھا ایگزامپلس کو یا ایکسرسائز کو شروع کرنے سے پہلے ڈویزبلٹی پراپرٹی جو ہے اس کو ہم دوبارہ ریکال کرتے ہیں ہم ویسے تو اس کو پہلے بھی ایکسپلین کر چکے ہیں ڈویزبلٹی پراپرٹی کو لیکن اب میرا خیال ہے کہ ہمیں اسے ریکال کر لینا چاہیے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ تھری ڈیوائڈ سکس تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ six can be expressed as a product of three six کو ہم لکھ سکتے ہیں ٹو انٹو تھری اسی طریقے سے جب ہم کہتے ہیں کہ تھری ڈیوائڈ ففٹین تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ fifteen can be expressed as a product of three fifteen can be written as three into five اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ three does not divide seventeen تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیونٹین کی not be written as three multiplied by n other تو ڈویزیبلٹی پراپرٹی جو ہے ان جنرل ہمارے پاس یہ ہوگی کہ پی ڈیوائڈ کیو یا M divide N if N is equal to M multiplied by some other integer یہ ڈویزبلٹی uh, پراپرٹی جو ہے اس کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے فار سرٹن پورینس تو اس کو ہم پہلے دوبارہ دیکھ لیں اس کی ڈیفینیشن کو formally let n and d be integers and d is not equal to zero then n is divisible by d or d divides n written d slash n if and only for some integer k اسی بات کو کہنے کے لیے ہمارے پاس دو مختلف آلٹرنیٹ میتھڈ ہیں یا تو ہم کہہ سکتے ہیں ڈی ڈیوائڈز این یا ہم کہہ سکتے ہیں n is a multiple of d this d divides n if and only there exist an integer k such that n is equal to d into k اچھا ڈویزبلٹی پراپرٹی کو ہم نے دوبارہ دیکھ لی ہے اب ہم کچھ ایکسرسائز ہم کرتے ہیں جس میں کہ ہم کوئی ایکسپریشن لیں گے پوائنومیل لیں گے موسٹلی اور ہم یہ دیکھیں گے کہ whether it is divisible by a certain integer or not use mathematical induction to prove that n cube minus n is divisible by three whenever n is a positive integer اچھا اس میں بھی ہمارے اسٹیپ وہی ہوں گے جو ہم پہلے کرتے رہے ہیں ہم نے بیس اسٹیپ لینا ہے اور اس کے بعد انڈکٹیو اسٹیپ لینا ہے بیس اسٹیپ میں ہم نے این اکول ٹو ون لینا ہے کیونکہ ہم نے اپنی اسٹیبلش کرنا ہے اس ریزلٹ کو فار آل پازیٹیو این تو بیس اسٹیپ میں ہم این اکول ٹو ون سے ہم شروع کریں گے انڈکٹیو اسٹیپ میں ہم پروپوزیشن کو زیوم کریں گے فار این اکول ٹو کے اور اس کو اسٹیبلش کریں گے for n equal to k plus one یعنی انڈکٹیو اسٹیپ میں ہم نے سپوز کرنا ہوگا کہ k cube minus n is divisible by three for certain value of k اور ہم نے ثابت کرنا ہوگا کہ k plus one cube minus k plus one is divisible by three تو یہ ہم اس ایگزامپل کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ کرتے ہیں base step for equal to one ہمارے پاس جو ایکسپریشن ہے n cube minus one this becomes one cube minus one zero and since zero is divisible every number تو in particular zero is divisible by three تو اس طرح ہمارے پاس جو ایکسپریشن آیا ہے when we take n equal to one then n cube minus n is divisible by three اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بیسس جو ہے that is established next we suppose that the result is true for n equal to k یعنی ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ k cube minus k is divisible by three for some integer k اچھا اب یہ جو ہماری اسٹیٹمنٹ ہے اس کو اسی ڈیفینیشن کے ڈویزبلٹی کی ڈیفینیشن کے مطابق دیکھ رہے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کے کیوب مائنس کے از ڈویزبل بائی تھری تو اس کا مطلب ہے کہ k cube minus k is a multiple of three تو اس کا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ k cube minus k can be written as three multiplied by some other integer تو یہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ جو ہے ہمارا یہ ہمارا جو انڈکٹیو ہے وہ اس کو ہم ریسٹیٹ کر سکیں گے k cube minus k is equal to three into some integer q اور یہ جو ہم نے اس کو ہم اکویشن ون کہہ دیتے ہیں اچھا اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ result is true for n equal to k plus one تو اس میں ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ plus one cube minus k plus one is divisible by three اچھا اب یہاں پہ ہماری اپروچ ہمارے پچھلے ہم کرتے رہے ہیں سم والی پرابلمس اور پروڈکٹ والی پرابلمس کرتے رہے ہیں ہماری اپروچ ڈفرینٹ ہو جائے گی ہمارے پاس اب ہم نے ڈویزبلٹی کی پراپرٹی کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے اے سرٹن ایکسپریشن ہم نے ثابت کرنا ہے کہ k plus one cube minus k plus one is divisible by three تو اب نے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو ایکسپریشن ہے k plus one cube minus k plus one this is a product of three تو یہ چیز ہم نے اسٹیبلش کرنی ہے بائی سم میتھڈ تو ہم یہ اسپیکشن لکھیں گے اور جو ہمارا انڈکٹیو ہیپوتھس ہے اس کو ساتھ لیتے ہوئے ہم نے اسٹیبلش کر دینا ہے کہ k minus k plus one cube minus k plus one is equal to three multiplied by some other integer تو یہ جو اسٹیپس ہیں یہ بھی ایک پیٹرن کے مطابق چلتے ہیں you certainly have to use your common sense اور اپنی مینیپولیشن اسکلز جو ہیں الجبرک مینیپولیشن کی اسکلز جو ہیں you will have to use them and then you will be able to solve these questions نا k plus one cube minus k plus one اس کو ہم ایکسپینڈ کرتے ہیں کے پلس ون ہول کیوب کو this is equal to k cube plus three k square plus three k plus one minus k plus one اور کچھ ٹرمس کینسل ہونے کے بعد this simplifies to k cube plus three k square plus two k اچھا اب یہ جو اسٹیپ ہے یہ تھوڑا سا کلیورلی ہمیں کرنا پڑے گا کے کے کیوب مائنس کو ہم نے علیحدہ کر لیا ہے اس ایکسپریشن میں سے کیونکہ اس کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ there is a multiple of three k cube minus k کو علیحدہ کرنے کے لیے ہمیں کے کو اس میں ایڈ کرنا پڑا ہے اور سپریکٹ کرنا پڑا ہے k cube minus k we know is a multiple of three تو اس کی جگہ ہم وہ ایکسپریشن لکھ دیں گے ون کا جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہے اس کو ہم ریپلیس کر دیں گے بائی تھری انٹو کیو اچھا اب یہ نوٹ کریں کہ ہمارا ایکسپریشن بن گیا ہے k cube minus k plus three k square plus three k k cube مائنس کے کو ہم تھری انٹو کیو کے ساتھ ریپلیس کر دیتے ہیں اور جو باقی ہمارے پاس دو ٹرمز ہیں ان میں تھری کامن ہے so they can be written as three into k square plus k اب تھری کو ہم تھرو آؤٹ کامن نکال لیتے ہیں and we get three multiplied by q plus k square plus k تو اس میں آپ یہ نوٹ کریں کہ یہی چیز ہم اسٹیبلش کرنا چاہ رہے تھے ہم نے لیا تھا k plus one whole cube minus k plus one اور ہم نے ثابت کرنا تھا کہ this is a product of three تو یہ ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ this is three multiplied by q plus k square plus k so we have proof that k plus one whole cube minus k plus one is divisible by three اچھا ہم نے دونوں اپنے میتھمیٹیکل انڈکشن کے دونوں اسٹیپس کو کمپلیٹ کر لیا ہم نے بیسز والا اسٹیپ بھی کر لیا اور انڈکٹیو اسٹیپ بھی ہم نے کر لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ we have prove that n cube minus n is divisible by three for all positive n اب اسی طرح کی ہم ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں use mathematical induction to prove that pro the power two m minus one is divisible by three for all integers n greater than or equal to one تو ہمارا پروپوزیشنل فنکشن جو ہے پی این یہ بن گیا ہے two to the power two n minus one is divisible by three اچھا ہم نے وہی دو اسٹیپ کرنے ہیں میتھمیٹیکل انڈکشن کے پہلے ہم بیسس اسٹیپ کریں گے جس میں ہم این کی ویلیو کو ون کے برابر لیں گے اور اپنی پروپوزیشن کو پی ون کو اسٹیبلش کریں گے اس کے بعد پھر ہمیں انڈکٹیو اسٹیپ کرنا ہوگا جس میں ہم نے پی کے کو زیوم کرنا ہے اور پھر ہم نے اس ازمپشن کی مدد سے پی کے پلس ون کو ثابت کرنا ہے کو ون لینے سے ہمارا ایکسپریشن بن جاتا ہے two to the power two into one minus one is divisible by three اب two to the power two into one minus one is equal to two square minus one which is four minus one which simplifies to three and three is clearly divisible by three اگلے اسٹیپ میں ہم زیوم کرتے ہیں کہ two to the power two k minus one is divisible by three یعنی ہم پی کے کو زیوم کر رہے ہیں اور ہم نے ثابت کرنا ہے پی کے پلس ون کو یعنی ہم نے ثابت کرنا ہے کہ two to the power two k plus one two into k plus one minus one is divisible by three تو اس کے لیے ہمیں اکویشن ثابت کرنی پڑے گی کہ two to the power two into k plus one minus one is equal to three times some integer اچھا اب جو ایکسپریشن جس کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ this is divisible by three یہ ہم پہلے اس کو کنسیڈر کرتے ہیں two to the power two into k plus one minus one is equal to 2 to the power 2k plus 2 minus 1 and this can be rewritten as 2 to the power 2k into 2 square minus 1 اور 2 square کو ہم 4 سے ریپلیس کر دیتے ہیں اب اب یہ نوٹ کریں کہ یہ ساری کی ساری مینیپولیشن ہم جو کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اکویشن 1 ہماری جو ہے اس کو ہم کسی طریقے سے یوز کر سکیں تو اکویشن ون کی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ ہمارے پاس ہے two to the power two k minus one تو وہ ایکسپریشن ہم اپنا کسی نہ کسی طریقے سے اپنے یہاں پہ انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اب فور کو اگر ریپلیس کر دیا جائے تھری پلس ون کے ساتھ تو یہ ایکسپریشن ہو جائے گا two to the power two k into three plus two to the power k minus one اب یہ جو بریکٹ میں میں نے لکھا ہے two to the power two k minus one یہ اکویشن ون کی لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے اور اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ود تھری کیو اب آپ یہ نوٹ کریں کہ ہمارے پاس دونوں ٹرمز میں تھری موجود ہے so we can take three as common factor three کو کامن لینے کے بعد we have clearly established that the expression two to the power k two to the power two into k plus one minus one is a product of three اور this is divisible by three اچھا تو وہ دونوں ہمارے اسٹیپس کمپلیٹ ہو گئے بیسک اسٹیپ بھی ہم نے کر لیا ہے انڈکٹیو اسٹیپ بھی کر لیا ہے تو اپنا ریزلٹ ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے اب اسی طرح کی ایک اور ایگزامپل کرتے ہیں this example is slightly different from the previous two examples اب اس میں بھی ہم نے ایک ایکسپریشن uh, ہے جس کو اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ it is divisible by two لیکن وہ ایکسپریشن ہمیں ایس سچ گیون نہیں ہوگا وہ ایکسپریشن ہم نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے پہلے ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ دی گئی ہوگی اور اس میں ہم نے ایکسپریشن کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کس ایکسپریشن کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ this is divisible by two use mathematical induction to show that the product of any two consecutive positive is divisible by two تو یہ expression as such we are not given any expression دو کنزیکٹو انٹیجرس کیا ہوں گے اگر اے کو ہم این لے لیتے ہیں تو اس کے بعد اگلا کون سا ہوگا that will be plus one تو دو کنزیکٹو انٹیجرس کو ہمیشہ ہم لکھ سکتے ہیں دا فارم اینڈ پلس اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں تو بیسیکلی ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ این انٹو پلس کو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے کہ this product is divisible by two کیا ہے تو let n and n plus one be two consecutive integers we need to prove pro into n plus one is divisible by two تو basis step fair straightforward ہے I don't think that needs an explanation we move on to inductive step inductive step میں ہم زیوم کرتے ہیں کہ given statement true for n equal two k that is into k plus one is divisible by two for some k belong to set of positive then we can write k into k plus one equal to two into q for some integer q اچھا اب ہم نے سابت یہ کرنا ہے کہ plus one in k plus one plus one is divisible by two یعنی وہی ہمارا ایکسپریشن جو تھا n into n plus one اس کو اس میں ہم نے این کی جگہ کے پلس ون لینا ہے تو یہ بن جائے گا k plus one into k plus one plus one اور ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ this is divisible by two we can write it as k plus one into k plus two اور اس کو ہم ایکسپینڈ کر دیں تو یہ بن جائے گا k plus one into k plus k plus one into two basically ساری مینیپولیشن کا مقصد یہی ہے کہ ہم کے انٹو کے پلس ون کو علیحدہ کر لیں تو کے انٹو کے پلس ون ہمارے پاس پہلی ٹرم آ گئی ہے یہ اکویشن ون کو یوز کرتے ہوئے this can be replace by two into q اب ہمارے پاس جو دو ٹرمز ہیں both of these have two in common تو اس ٹو کو ہم کامن نکال لیتے ہیں تو اس طرح ہمارا ایکسپریشن جو ہے it is a product of two so that k plus one into k plus one plus one is also divisible by two تو اس طرح میتھمیٹیکل انڈکشن کے ذریعے ہم نے سابت کر دیا ہے کہ دو کنزیکٹو پازیٹیو انٹیجس کا پروڈکٹ جو ہے یہ ٹو سے ڈویزبل ہوتا ہے تو ہم نے ایک بڑا پاورفل میتھڈ اپلائی کیا ہے for proving a result which is actually اگر آپ نوٹ کریں it's a very simple result آپ کو اس کو کسی اور طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے میرا خیال ہے it's very easy to prove even without mathematical induction ہم بڑی آسانی کے ساتھ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ دو کنزیکٹو نمبر لیں گے تو ان دونوں میں سے ایک لازمی طور پہ ایون ہوگا اگر پہلا ایون نہیں ہے تو پھر دوسرا ہوگا one of them must be even تو اگر دو نمبرز آپ لیتے ہیں جن میں سے ایک ایون ہے تو ان کا پروڈکٹ ہمیشہ ڈویزبل ہوتا ہے by two but we were آس to prove it using mathematical induction تو ہم نے ایک بڑے سمپل ریزلٹ کو ایک بڑے ریلیٹیولی اسٹرانگ میتھڈ کے ذریعے ثابت کیا ہے اچھا اسی طرح کے کچھ اور ہم کوشچنس کرتے ہیں by mathematical induction that n cube minus n is divisible by six for each integer n greater than or to two اچھا ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ این کیوب مائنس این کو ابھی ہم نے ثابت کیا تھا کہ ڈویزبل بائی تھری اب ہم ثابت کر رہے ہیں کہ n cube minus n is divisible by six تو it's a stronger result than the one we have proved previously steps اس کے وہی ہیں پہلے بیسس ہوگا ہمارے پاس اور اب ہم نے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے for integers n greater than اور اکول ٹو ٹو تو اس کا مطلب ہے کہ بیسس ہمارا جو ہوگا that will start from n equal to two and when we take n equal to two then n cube minus n becomes two to the power 3 minus 2 which is equal to 8 minus 2 and this is equal to 6 and 6 is clearly divisible by 6 اب انڈکٹیو اسٹیپ کو دیکھیں اس میں ہم زیوم کریں گے کہ کے کیوب مائنس کے از ڈویزبل بائی سکس یعنی ہم نے پی کے کو زوم کرنا ہے اور اس ایزمپشن کے ساتھ ہمارے پاس اکویشن آ جاتی ہے k cube minus k is equal to six into cube اس کو ون سے رینوٹ کر دیں اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ پی کے پلس ون از ٹرو یعنی ہم نے ثابت کرنا ہے کہ k plus one one whole cube minus k plus is divisible by six تو پہلے کی طرح ہم k plus one whole cube کو ایکسپینڈ کرتے ہیں اور سمپلیفکیشن کے بعد this becomes k cube plus three k square plus two k اور اسی طرح جیسے ہم نے پہلے کیا تھا کے کو ہم ایڈ بھی کرتے ہیں اور سپریکٹ بھی کرتے ہیں so that we can get k cube minus k تو یہ بن گیا ہمارے پاس k cube minus k plus three k square plus three k اب k cube minus k is divisible by six اور اکویشن ون میں ہم نے اس کو ڈینوٹ کیا تھا سکس انٹو کیو کے ساتھ تو اس کو ہم ریپلیس کر دیتے ہیں ود سکس انٹو کیو اچھا اب اس اسٹیج کے اوپر we are in position to use a previous result ابھی ہم نے پچھلی اگزامپل میں ثابت کیا تھا کہ دو کنزیکٹو انٹیجرس کا پروڈکٹ جو ہے وہ ایون ہوتا ہے اب ہمارے پاس جو ایکسپریشن آ گیا ہے اٹ ہیز ٹو ٹرمس پہلی ٹرم ہے سکس انٹو کیو اور دوسری ٹرم ہے three into k into k plus one تو k into K plus one یہ ہمارے پاس دو کنزیکٹو انٹیجرس کا پروڈکٹ ہے ایک انٹیجر کے ہے اور دوسرا انٹیجر جو ہے کے پلس ون ہے so we have product of two consecutive consecutive اس کا مطلب یہ ہوگا کہ k into k plus one is an even number so that it is divisible by two یعنی ہم کے انٹو کے پلس ون کو لکھ سکتے ہیں ٹو انٹو سم تھنگ ہم ایسے کرتے ہیں کہ کے کے انٹو پلس ون کو لکھ دیتے ہیں ٹو انٹو آر تو اب ہمارا ایکسپریشن بن جائے گا six into q plus three into three into two six آ گیا اب دونوں ٹرمز میں سکس کامن ہے and we get six multiplied by q plus r تو اب ہمارے پاس جو ایکسپریشن آیا it is clearly multiple of six we've established that k plus one whole cube minus k plus one is divisible by six اچھا تو اس طرح ہمارے دونوں اسٹیپس کمپلیٹ ہو گئے اور ہم نے ثابت کر دیا ہے n cube minus n is divisible by six for all integers n greater than اور ایک اور ہم ایکسرسائز کرتے ہیں ہم نے جو پچھلی چند ایکسرسائز کی ہیں ان میں ہم نے ڈویزبلٹی کو نوٹ کیا ہے کبھی ہم نے ثابت کیا کہ expression is divisible by two اور ڈویزبل بائی تھری اور ڈویزبل بائی سکس یعنی ہم ڈویزبلٹی نوٹ کرتے تھے ود اے پرٹیکولر انٹیجر اب ہم کو پرٹیکولر انٹیجر نہیں لیں گے بلکہ ہمیں ایک ایکسپریشن دیا گیا ہوگا x to the power n minus y to the power n اور ہم نے اس کو اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ this is divisible by x minus y prove by mathematical induction that for any integer n greater than one x to the power n minus y to the power n is divisible by x minus y where x and y are any two to with x طرح بیسس اسٹیپ ہم لیتے ہیں جس میں کہ کو لینا ہوگا کو لینے سے ہمارے پاس آ جائے گا تو ہمارا بیسس اسٹیپ جو ہے اسٹیبلش ہو گیا انڈکٹیو اسٹیپ کے لیے ہمیں سپوز کرنا ہے کہ x to the power k minus y to the power k is divisible by x minus y اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ این کی جگہ اگر کے پلس ون لے لیا جائے تو ہمارے پاس جو ایکسپریشن آتا ہے x to the power k plus one minus y to the power k plus one is divisible by x minus y اچھا اب جس ایکسپریشن کو ہم نے ثابت کرنا ہے کہ this expression is divisible by x minus y اس کو ہم نوٹ کرتے ہیں ایکسپریشن ہمارے پاس ہے x to the power k plus one minus y to the power k plus one اور اس کو ہم ری رائٹ کر سکتے ہیں as x to the power k into x minus y to the power k into y اور طریقہ ہمارا وہی ہوگا کسی نہ کسی طریقے سے اس ایکسپریشن میں ہم x to the power k minus y to the power k جو ہے اس کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اچھا اس طرح کے سارے اسٹیپس جو ہیں ان میں آپ کو کامن سینس یوز کرنی پڑے گی آپ یہ دیکھیں گے کہ مختلف کوشچنس کے لیے you will have to use different techniques تو اب اس میں ہم ایکسپریشن ہم لے کے آنا چاہتے ہیں x to the power k minus y to the power k جس کے بارے میں ہم پہلے جانتے ہیں کہ it is divisible by x minus y تو اس کے لیے جو اسٹیپ ہم نے کیے ہیں وہ یہ کیا ہے کہ ہم ایڈ بھی کر دیتے ہیں پاور کے اور اس کو سپریکٹ بھی کر دیتے ہیں تو اس میں ویلو ہماری چینج نہیں ہوتی اور یہ ہمارے پاس ایکسپریشن بن گیا x to the power k into x minus x into y to the power k plus x into y to the power k minus y to the power k into y پہلی دو ٹرمز میں ایکس کامن ہے اور دوسری دو ٹرمز میں y to the power k common ہے اچھا وہ کامن نکالنے کے بعد ہمارے پاس ایکسپریشن آ جائے گا x to the power k minus y to the power k multiplied by x plus y to the power k into x minus y اچھا اب پہلی ٹرم جو ہے it involves x to the power k minus y to the power k جس کے بارے میں پہلے ہی پتا ہے کہ it is divisible by x minus y اور دوسری ٹرم میں x minus y as such آ رہا ہے تو دونوں ٹرمز جو ہیں they are divisible by x minus y تو اگر دو ٹرمز جو ہیں if they are divisible by x minus by x minus y their sum اور their difference must also be divisible by x minus y تو اس صورت میں ہم سم uh, لے رہے ہیں دو ٹرمز کا which are divisible by x minus y therefore the expression must be divisible by x minus y تو اس طرح ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ x to the power k plus one minus y to the power k minus one is divisible by x minus y تو ہمارے دونوں اسٹیپس کمپلیٹ ہو گئے ہمارے میتھمیٹیکل uh, انڈکشن کے بیسس اسٹیپ ہم نے پہلے اسٹیبلش کر دیا تھا اور انڈکٹیو اسٹیپ اب ہمارا اسٹیبلش ہو گیا تو اس طرح ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ x to the power k minus x to the power n minus y to the power n is divisible by x minus y for all integers n all positive integers n okay ہم نے کچھ پروپوزیشنز اسٹیبلش کی ہیں جس میں کہ ہم نے ڈویزبلٹی پراپرٹی کو نوٹ کیا ہے اب ہم کچھ انکویلٹیز کو پروو کریں گے یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن اور ایکسرسائز کو کرنے سے پہلے کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں آپ یہ نوٹ کریں کہ اگر اکویشن میں ہم اے کی ویلو کو ایڈ کریں دونوں طرف تو اکویشن جو ویلڈ رہتی ہے یعنی اگر آپ کے پاس equation x equal to y تو دونوں طرف دو ایڈ کر دیں گے تو اکویشن ول ریمین ویلڈ اسی طریقے سے کوئی اے کی ویلو کو سب کر دیں گے تو اکویشن ریمینز ویلڈ اکوالٹی میں بھی اسی طریقے سے ہے انکوالٹی میں بھی اسی طریقے سے اگر آپ دونوں طرف ایک ہی ویلو ایک ہی طرح کی ویلو کو ایڈ کر دیتے ہیں تو انکوالٹی ہماری جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتی وہ ویلڈ رہتی ہے یا پھر اگر کوئی ویلو آپ سپریکٹ کر دیتے ہیں ان ایکویلٹی میں سے دونوں طرف اکول ویلو کو سپریکٹ کر دیتے ہیں تو تب بھی ان اکوالٹی جو ہے وہ ویلڈ رہتی ہے اچھا کچھ اور بھی انکوالٹیز کی پراپرٹیز ہوتی ہیں which you should know before you start doing the questions مثلا اگر ہم انکویلٹی کو نیگیٹو کے ساتھ مائنس ون کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں تو انکویلٹی کی ڈائریکشن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے یعنی اگر آپ کے پاس انکویلٹی ہے x is less than equal to y اور دونوں سائڈس پہ اگر ہم مائنس ون سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بن جائے گا minus x is greater than or equal to مائنس وائی اچھا ایک اور چیز بڑی اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس انکویلٹی موجود ہے ایکس از لیس دین اور اکول ٹو وائی اور بڑی سائڈ کو آپ اور بڑا کر دیں یعنی صرف بڑی سائڈ میں آپ کو چیز پوزیٹو چیز ایڈ کر دیں تو انکویلٹی ویلڈ رہتی ہے یعنی if you are given that x is less than equal to y تو اب اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں x is less than y plus two تو یہ ویلڈ بات ہوگی بڑی چیز کو آپ بڑا کرتے چلے جائیں تو انکویلٹی ویلڈ رہتی ہے اسی طریقے سے چھوٹی چیز کو آپ چھوٹا کرتے چلے جائیں تب بھی انکویلٹی ویلڈ رہتی ہے ٹھیک ہے یہ concept hopefully they are not too difficult to understand کہ ہمارے پاس اکویشن میں تو یہ ہوتا ہے کہ اکویشن کو ویلڈ رکھنے کے لیے ہمیں دونوں طرف یا تو ہم اکول اماؤنٹ ایڈ کرتے ہیں یا اکول اماؤنٹ ہم مائنس کرتے ہیں only then the equation remains valid لیکن انکویلٹی میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ انکویلٹی ہماری ویلڈ رہے تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں اکول کے ساتھ تو فرق نہیں پڑے گا اکول ایڈ کریں inequality will remain valid equal subtract کریں انکوالٹی ول ریمین ویلڈ لیکن اگر ہم اکول اماؤنٹ ایڈ یا سپریکٹ نہیں کر رہے تو ہمیں یہ نوٹ کرنا ہوگا کہ جو بڑی سائڈ ہے اس کو ہم بڑا کریں تو انکوالٹی ڈسٹرب نہیں ہوتی اور چھوٹی سائڈ کو اگر ہم چھوٹا کریں تب بھی انکوالٹی ڈسٹرب نہیں ہوتی اب ان ساری پراپرٹیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم نے اگلے کوشچنس کرنے ہیں جن میں ہم نے انکویلٹیز کو اسٹیبلش کرنا ہوگا using mathematical induction so let start some of the exercise use mathematical induction to prove that for all integer than two three two n plus one is less than two to the power n اچھا اس میں ہم نے بیسس جو لینا ہے وہ ہمارا ہوگا تھری سے شروع کیونکہ ہم نے ویلوز کو چیک کرنا ہے فور n greater than or equal to three تو این اکول ٹو تھری لیں تو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہو جائے گی two into three plus one which is seven اور رائٹ ہینڈ سائڈ ہو جائے گی two to the power three which is eight and clearly seven is less than eight تو ہماری جو انکوالٹی جو ہے اٹس اے ویلڈ انکوالٹی تو بیسز ہم نے اسٹیبلش کر لیا انڈکٹیو اسٹیپ میں ہم سپوز کریں گے کہ two k plus one is less than two to the power k for some k greater than اور اکول ٹو تھری اور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ two into k plus one plus one is less than two to the power k plus one اچھا اس میں ہم لیفٹ ہینڈ سائڈ لیتے ہیں ٹو کی اور کسی نہ کسی طریقے سے ہم نے ثابت کر دینا ہے کہ ٹو کی جو لیفٹ ہینڈ سائڈ ہے that is less than the right hand side of two left hand side is equal to two into k plus one plus one اس کو ہم ری رائٹ کرتے ہیں ٹو کے پلس ٹو پلس ون آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ٹو کے پلس ون اور ٹو کے پلس ون جو ہمارے پاس ون موجود ہے وہاں سے ہم اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں بائی ٹو کے اب اب یہ نوٹ کریں کہ ہم نے ٹو کے پلس ون کو ایک لارجر ویلو سے ریپلیس کیا ہے میں ہم نے کہا تھا کہ two k plus one is less than two to the power k اب ہماری اکویشن جو ہے وہ نہیں رہے گی ہمارے پاس we are not keeping the equation equality کو ہم مینٹین نہیں کر رہے ہم نے ٹو کے پلس ون کی جگہ ایک بڑی ویلو رکھ دی ہے تو نیا جو ہمارے پاس ایکسپریشن آیا اس will be larger than the previous expression تو ہمارے پاس نیا ایکسپریشن آیا two k plus two which will be larger than the previous expression اچھا اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ ٹو کی جگہ اس سے بھی ایک بڑا نمبر ہم ریپلیس کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو انکوالٹی میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ بڑی سائٹ کو اگر ہم اور بڑا کرتے چلے جائیں تو انکوالٹی جو ہے وہ ویلڈ رہتی ہے تو ٹو کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں with a still larger number تو ٹو کو ہم ریپلیس کر رہے ہیں ٹو ٹو دا پاور کے کے ساتھ نا since k is greater than equal to three therefore two to the power k is greater than two تو انکوالٹی ہماری جو ہے وہ ویلڈ رہے گی اور اب two to the power k plus two کے کو لکھا جا سکتا ہے two into two to the power k bases same ہوں تو پاورز ایڈ ہو جاتی ہیں and this simplifies to two to the power k plus one اور اس طرح ہمیں ثابت کر دیا ہے کہ ٹو کی جو لیفٹ ہینڈ سائڈ تھی that is two into k plus one plus one is less than two k plus one اچھا تو ہم نے اپنی انکوالٹی کو اسٹیبلش کر لیا ہے دونوں اسٹیپ ہم نے کر لیے بیسس اسٹیپ کو بھی کر لیا اینڈ ایکٹیو اسٹیپ کو بھی کر لیا ہم نے so then inequality is establish now اب اسی طرح کی ہم ایک اور انکوالٹی کرتے ہیں show by mathematical reduction that one plus n into x is less than or equal to one plus x to the power n for all real number x greater than minus one and integers n greater than or equal to ٹو تو اس انکویلٹی میں اپنا بیسس جو ہے وہ ہم ٹو uh, سے شروع کریں گے تو بیسس اسٹیپ میں ہم این کو دو کے برابر لینا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز نوٹ کریں کہ ہمیں اسپیسیفکلی گیون ہے کہ ایکس کی value greater than minus one ہے تو ریزلٹ پروف کرتے ہوئے ہم یہ والی پراپرٹی جو ہے یہ والی کنڈیشن جو ہے یہ بھی ہمیں ہیلپ کرے گی بیسس اسٹیپ میں ہم این کو لیتے ہیں دو ٹو کے برابر تو انکوالٹی کی لیفٹ ہینڈ سائڈ بن جاتی ہے ون پلس ٹو ایکس اور رائٹ ہینڈ سائڈ بن جاتی ہے one plus x to the power two اور یہ ہمارا جو اسکوئر ہے اس کو ایکسپینڈ کریں تو this will be to one plus two x x plus square اب this is greater than plus two x ٹھیک ہے ایکس اسکوئر کو ہم ختم نکال رہے ہیں اس میں سے تو ہمارے پاس جو نیکسپریشن آئے گا that will be smaller one plus two x is less than one plus two x plus x square تو اس طرح ہماری اکویلٹی جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے ان اکویلٹی اسٹیبلش ہو جاتی ہے for n equal to two now we move on to inductive step inductive step میں ہم نے ان اکویلٹی کو ایزیوم کرنا ہے فار particular value of k which is greater than equal to two یعنی ہم نے زیوم کرنا ہے کہ one plus k into x is less than one plus x to the power k اور ہم نے اسٹیبلش کرنا ہوگا for n equal to k plus one اور ہم گریجولی موو کریں گے ٹو کہ one plus k plus one into x is less than or equal to to one plus x the power k plus one اچھا ہمیں گیون ہے کہ x is greater than minus one therefore one plus x is greater than zero تو اب ہم دونوں سائڈس کو ون کی دونوں سائڈس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں ون پلس ایکس کے ساتھ ون کی ایکس ون کی دونوں سائڈس کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے ون پلس ایکس کے ساتھ تو ہمارے پاس جو انکوالٹی آئے گی that will be one plus x into one plus x to the power k greater than or equal to one plus x into one plus k x اچھا یہاں پہ آپ نوٹ کریں کہ ہم نے گیون تھا ہمیں کہ x is greater than minus one تو اس سے ہمارے پاس آ گیا کہ x plus one is greater than zero یعنی ایکس پلس ون جو پازیٹیو ہے تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ کسی پازیٹیو نمبر کے ساتھ ان اکویلٹی کو ملٹیپلائی کریں تو ان اکویلٹی جو ہے وہ ویلڈ رہتی ہے اس کی ڈائریکشن چینج نہیں ہوتی ٹھیک ہے اگر گریٹر دین ہے تو گریٹر دین ہی رہے گی اگر لیس دین ہے تو اٹ ول ریمین لیس دین لیکن اگر آپ کسی نیگیٹو نمبر کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں تو گریٹر دین اکویلٹی جو ہے وہ لیس دین میں کنورٹ ہو جاتی ہے اور لیس دین اکوالٹی جو ہے وہ گریٹر دین اکوالٹی بن جاتی ہے اب چونکہ one plus x is a number اور پازیٹو نمبر سے ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں دیر فور وی نو دیٹ ہماری جو انکوالٹی جو ہے وہ ویلڈ رہے گی اس کی ڈائریکشن وہی رہے گی اچھا تو اسی انکوالٹی یہ ہماری انکوالٹی بن جاتی ہے one one plus plus x x into two the power k greater than or equal to one plus x into one plus k x multiply کرنے سے یہ ہو جائے گا one plus k x plus x plus k x square درمیان والی دو ٹرمز میں سے ہم ایکس کو کامن نکال لیتے ہیں and we have one plus k plus x into x plus k x square یہ سارے کے سارے آپریشن جب ہم کر رہے ہیں وہ اپنے ٹارگیٹ کو سامنے رکھ کے ہم نے کرنا ہے ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے پاس لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو ایکسپریشن ہے one plus x into one plus x to the power k this is greater than or equal to one plus k plus one into x اچھا اب ہم نے کے انٹو ایکس اسکوئر کو اپنے ایکسپریشن میں سے ہم نے غائب کر دیا ہے اس کو ہم نے بیسیکلی مائنس کی ہے اپنے ایکسپریشن میں سے تو جو ہماری اکویشن تھی اس کی جگہ ہمیں گریٹر دین اور اکول ٹو سمبل لگانا پڑے گا یعنی اب جو ہمارا ایکسپریشن ہے وہ پچھلے ایکسپریشن سے چھوٹا ہو گیا ہے کیونکہ ہم نے کے ایکس کے انٹو ایکس اسکیئر کو اس میں سے ہم نے نکال دیا ہے تو اس طرح ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ 1 plus x to the power k plus one is greater than or equal to one plus k plus one into x alternatively one plus k plus one into x is less than or equal to one plus x to the power k plus one اچھا تو میتھمیٹیکل انڈکشن کے ہم نے دونوں اسٹیپس کر لیے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ we have establish over for all greater than equal to two اچھا ہم نے پہلے ڈیویزبلٹی کے کچھ کوشچنس کیے یوزنگ میتھمیٹیکل انڈکشن ہم نے کچھ ڈویزبلٹی کی پراپرٹیز کو اسٹیبلش کیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے انکوالٹیز کی بات کی ہے دو ایگزامپلس ہم نے اس میں بھی کی ہے اب ہم کو تھوڑی سی انڈکشن کو یوز کرتے ہیں for proving something else اب ہمارے پاس کوشچنس ہوں گے اگلے ہم نے دو کوشچن جو کرنے ہیں ان میں ہمیں سیکوینسز گیون ہوں گی in two different ways sequences کو ہم پہلے بھی اسٹڈی کر چکے ہیں سیکوینسز کو یا تو ہم ڈسکرائب uh, کرتے ہیں یوزنگ اے فارمولا سیکوینس کے لیے ہم nth ٹرم کا فارمولا بتا دیتے ہیں اور ہم ریکرسولی بھی ہم نے دیکھا تھا کہ سیکوینسز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے تو سیکوینس کو ہم دو طریقوں سے ڈیفائن کرتے ہیں اب اگلے کوشچنس میں ہمارے پاس یہ ہوگا کہ ہمیں دو طریقوں سے سیکوینس کو ڈیفائن کیا گیا ہوگا ریکرسو میتھڈ سے بھی ریکرسولی بھی ڈیفائن کیا گیا ہوگا اور فارمولے کے ذریعے بھی ہم نے ڈیفائن کیا ہوگا اور ہم نے یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ دونوں ڈیفینیشنز جو ہیں وہ ایک ہی سیکوینس کی آ رہی ہیں تو یہ ہم نے اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ ہم جو دو مختلف میتھڈ یوز کر رہے ہیں فار ڈیفائننگ اے سیکوینس اس سے ہمارے پاس ایک ہی سیکوینس جو ہے ڈیفائن ہو رہی ہے let's do one of this type now define sequence a one a two a three follows. Follows a one is 2. Two two اور a k is times two five times a k minus one for all or greater to two اس میں ہم نے سیکوینس کو ڈیفائن کیا ریکرسولی ہم نے کے کی ایک ویلیو لے لی ہے اے ون کو ہم نے لے لیا ہے اے ون کو ہم نے لے لیا ٹو کے برابر اور پھر ہم نے اے کے کو لکھا ہے in terms of its previous term ٹھیک ہے دوسری ڈیفینیشن جو ہوگی وہ ہوگی using a formula use mathematical induction to show that the terms of the sequence satisfy the formula a n equal to two into five to the power n minus one for all integers n greater than or equal to one okay اس میں بھی پہلے ہم نے بیسس اسٹیپ لینا ہوگا اور پھر وہ انڈکٹیو اسٹیپ لینا ہوگا بیسس اسٹیپ میں ہم این کو ون کے برابر لیتے ہیں اب این کو اگر ون کے برابر لیں تو ہمارے فارمولے کے مطابق ہماری فرسٹ ٹرم ہوگی a one is equal to two into five to the power one minus one ہم فارمولے میں این کو ریپلیس کر دیتے ہیں این کی جگہ ہم ون کو سبسٹیوٹ کر دیتے ہیں five to the power one minus one کا مطلب ہے five to the power zero اور anything to the power zero is one therefore we get two into one which is equal to one تو آپ یہ نوٹ کریں کہ ہماری جو فارمولے کے ذریعے ہم نے پہلی ٹرم ڈیفائن کی ہے it is the the same term which we have defined in previous definition recursive طریقے سے ہم نے جو ڈیفائن کی تھی وہی ہے اور to confirm in this respect اچھا اب ہم انڈکٹیو اسٹیپ کرتے ہیں انڈکٹیو اسٹیپ میں ہم uh, سپوز کرتے ہیں the formula is true for n equal to k a k is equal to two into five to the power k minus one ہم سپوز کر لیتے ہیں اور ہم we shall show that the statement is true for n equal to k plus one یہ ہمارا انڈکٹر اسٹیپ ہوتا ہے اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ a to the power k plus one جو ہے یہ بھی آ جائے گا برابر two into five to the power k کے یہ ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے نا a to the power k plus one is equal to two into five to the power k plus one minus one using the formula and this is equal to two into five to the power k نا a k plus one is equal to five into a k plus one مائنس ون جس طرح سے ہم نے ڈیفائن کیا تھا a one a two a three so on and this is equal to five into a subscript k اور اے سبسکرپٹ کے جو ہے یہ ہم زیوم کر چکے ہیں کہ this is equal to two into five to the power k minus one اچھا یہ ایکسپریشن ہمارے پاس آ گیا ہے five into two into five to the power k minus one اس کو ہم ری رائٹ کر لیتے ہیں ٹو کو پہلے لکھ لیں اور فائیو کو بعد میں لکھ لیں تو two into five into five to the power k minus one اب five into five to the power k minus one bases same ہونے کی وجہ سے پاورز کو ہم ایڈ کر لیں گے and this will become 2 into 5 to the power 1 plus k minus 1 and this is equal to 2 into 5 to the power k and this was required تو اس طرح میتھمیٹیکل انڈکشن کے دونوں اسٹیپس ہم نے کمپلیٹ کر لیے بیسس اسٹیپ بھی اور انڈکٹیو اسٹیپ بھی اور ہم نے اسٹیبلش کر دیا ہے کہ ہم نے جو دو ڈفرنٹ ڈیفینیشنز دی تھیں فار سیکوینس وہ ایک ہی سیکوینس کی ڈیفینیشنس ہیں اسی طرح کی ہم ایک اور ایکسرسائز کرتے ہیں sequence d one d two d three so آنفائنڈنگ due to d minus one over d l two two اوورٹوریل فور آلٹیجرگ میتھمیٹیکل انڈکشن ایک سیکوینس ہمیں ڈیفائن کی گئی ہے ریکرسلی پہلے اور اس کی nth ٹرم کو ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کی nth ٹرم جو ہے that is equal to two over n وہی ہم بیسس اسٹیپ لیتے ہیں تو ہم نے اسٹیبلش کرنا ہے for n greater than or equal to one n کو ون لیں گے تو فارمولا بن جائے گا d one equal to two over one factorial and this is equal to two تو کلیئرلی ہمارے پاس جس طریقے سے ریکرسولی ڈیفائن کی گئی ہے اس میں بھی پہلی ٹرم جو ہے وہ ٹو کے برابر لیتا ہے انڈکٹیو اسٹیپ میں ہم سپوز کرتے ہیں کہ formula is true for n equal equal to to k k where some integer greater than یعنی ہم سپوز کر رہے ہیں کہ d k is equal to two divide by k factorial اب ہم نے ثابت کرنا ہے کہ formula is also true for n equal to k plus one یعنی ہم نے ثابت کرنا ہے کہ d k plus one is equal to 2 divided by k plus 1 factorial اچھا ریکرسو ڈیفینیشن میں d k plus one is equal to d k plus one minus one over k plus one d k plus one minus one کو ہم ڈی کے لکھ سکتے ہیں اور ڈی کے کی ویلیو ہم نے اس کو ہم نے زیوم کیا ہے کہ اس کی value two over K factorial کے برابر ہے اس کو ریپلیس کرنے کے بعد ہمارے پاس ایکسپریشن آ جاتا ہے two over k plus one factorial تو یہی ہم اسٹیبلش کرنا چاہتے تھے تو اٹس اگین سمپل ریزلٹ تو ہم نے میتھمیٹیکل انڈکشن کے دونوں اسٹیپس ہم نے کمپلیٹ کر لی ہیں اور ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ سیکوینس کو جس طرح ہم نے دو طریقوں سے ڈیفائن کیا تھا that pertains to the same sequence اچھا میتھمیٹیکل انڈکشن میں ہم نے دو لیکچرس کیے ہیں and this concludes the topic of mathematical induction mathematical induction is just one of the methods of proofs ہم پروف uh, uh, کرنے کے ہمارے پاس اور بھی کئی میتھڈز ہیں تو اپنے اگلے لیکچر میں ہم میتھمیٹیکل انڈکشن کے علاوہ جو دوسرے میتھڈز اویلیبل ہیں for proving results mathematical results اب ان کو ہم کنسیڈر کریں گے تو ایسے ہی good bye for today's lecture and hope to see you again in the next lecture